محمد عربی کے ہم غلام ہیں روزے پہ بھی ریاض الجنہ کی طرف سامنے دیوار پہ اپنے نبی کا ایک نام پڑھنا نبی تلوار والا نبی پھر زمانے کے حکمرانوں نیچے لکھ دینا کہ تمہارا نبی بھی دہشت گرد تھا اسلحہ اٹھاتا تھا اگر نبی تلوار والا ہے تو امتی بغیر تلوار کے ہوگا نبی کے ناموں میں سے ایک نام نبی الملحمہ جنگوں والا نبی گھمسان کی جنگوں والا نبی جب نبی گھمسان کی جنگوں والا ہے تو امت امن امن کی فاختہ بند آئے گی خود سوچو نبی کے ناموں میں سے ایک نام القتال خوب لڑائی کرنے والا خوب جنگ کرنے والا تو جب نبی خوب جنگ کرنے والا ہے اس کی امت بھیک مانگے گی اس کی امت گردن جھکائے گی اس کی امت لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور یاد رکھنا یاد رکھنا محمد عربی کا معجزہ ہے اور یہ معجزہ قیامت تک رہے گا ہر زمانے میں محمد عربی کی خیرت رکھنے والا محمد عربی کے جذبات رکھنے والا حضرت محمد کی غلامی رکھنے والا ایک نہ ایک فرد موجود رہے گا جو کسی سے نہیں ڈرے گا کسی سے نہیں گھبرائے گا حق اس کے ساتھ ہوگا وہ حق کے ساتھ ہوگا اسلام سمجھنا ہو اس کو دیکھ کے سمجھنا کسی کانپتے ہوئے چوہے کو دیکھ کے اسلام مت سمجھنا جو جان بچانا چاہتا ہو وہ اسلام کیا جانے جو جان لٹانا چاہتا ہو وہ اسلام جانتا ہے اس زمانے میں رب نے ملا محمد عمر کو پیدا کیا ملا عمر نے واشنگٹن سے علم حاصل نہیں کیا کیمبرج یونیورسٹی میں جا کے اس نے بز دلی نہیں سیکھی اس نے آکسفورڈ کی سند نہیں لی وہ چٹائی پہ بیٹھا اس نے الف پڑھی اس نے با تا سا پھر اقرا بسم ربی کلزی خلق وہی سبق پڑھا جو غار ہیرا میں نبی نے جبرائیل سے سنا تھا پھر دار بنی ارقم میں آ کے پڑھایا تھا ملا عمر نبی کا غار ہیرا والا سبق پڑھتا رہا قرآن پڑھتا رہا پھر دین کی کتابیں پڑھتا رہا اسے انگریزی نہیں آتی تھی اسے دنیا دنیا کی سائنس نہیں آتی تھی وہ دنیا کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا تھا کہ پیشاب ٹیسٹ کر کے بتا سکے کہ اس میں کتنے کیڑے ہیں کتنی شوگر ہے کتنی خرابی ہے لیکن اس نے پڑھ لیا قرآن کے رکو کتنے ہیں آیتیں کتنی ہیں رب کہتا کیا ہے راسمان سے جبرائیل زمین پہ چھبیس ہزار مرتبہ اترا تھا یہ قرآن لے کے ملا عمر نے پورا قرآن پڑھ لیا میرا رب الحمد میں کیا کہتا ہے بکرا میں کیا کہتا ہے عال عمران میں کیا کہتا ہے میرا رب ایک مسلمان کی شکل کیسی دیکھنا چاہتا ہے اس کا انداز کیسا دیکھنا چاہتا ہے وہ ملا عمر قرآن کے رنگ میں رنگا گیا پھر نبی کی حدیث پڑھی حدیث کے رنگ میں رنگا گیا پھر مدینہ کی گلیوں میں پہنچا نبی کی سیرت صورت کو دیکھا اس کے رنگ میں رگا رہا پھر صحابہ کے قدموں میں بیٹھا صحابہ کی سیرت صورت کو دیکھا اس کے رنگ میں رگا رہا اسے یورپ کی گندی ہوا نہیں لگی اسے انگریزوں کی کڑوی اسے کڑوی خوراک نہیں لگی اس کے منہ کو حرام پیسہ نہیں لگا ملا عمر جوان ہوا ایک عالم بن کے جوان ہوا اس کی رگوں میں شاوت نہیں دوڑتی تھی کہ لڑکیوں کے پیچھے دوڑتا کسی کو آئی لو یو کہتا دل بنا کے اس میں سے تیر کے نشان کھینچتا اس کے اس کی رگوں میں بے حیائی نہیں تھی اس کی رگوں میں مال و دولت کی کی محبت نہیں تھی کہ دکانوں پہ جا کے کھڑا ہوتا بازاروں کے اندر جا کے بکتا اس کے اندر حرام کمانے کی کشش نہیں تھی کہ سود کھاتا رشوت لیتا میدان جنگ میں شیر بن کے اترا رب کو اپنی ایک آنکھ قربان کر دی دیکھتے دیکھتے زمانے نے اسے امیر المومنین بنا دیا لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لی اس نے کہا کندہار کی سرزمین مدینہ کی غلام رہے گی واشنگٹن کی غلام نہیں رہے گی اسے کہا گیا بامیان کے بت نہ گراؤ ہم تمہیں سونا دیں گے چاندی دیں گے سڑکیں بنوا دیں گے پیٹرول بنوا دیں گے اس نے کہا میں تمہارا نہیں اس کا غلام ہوں اس نے بت توڑنے کا حکم دیا میں بت بیچنے نہیں آیا بت چھوڑنے آیا ہوں بامیان کے بت گر گئے ملا عمر نے مدینہ والے کی لاد رکھی پھر کہا اسامہ حوالے کر دو پورا ملک جلا دیں گے اس نے کہا ایک دفعہ نہیں دس دفعہ جلا دو نبی نے کہا مسلمان اپنے بھائی کو حوالے نہیں کرتا میں تو نبی کا غلام ہوں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہو تمہارے میزائل سے نہیں کرتا میرا رب تم سے بڑا ہے میں نماز کے شروع میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا آزان کے شروع میں کہتا ہوں اللہ اکبر سب سے بڑا پھر میں تمہیں سپر پاور کیوں مانوں تمہارے سامنے گردن کیوں جھکاؤں کہا ہم تمہیں پیس دیں گے ہم تمہیں ختم کر دیں گے اس نے کہا شوق سے پیسو شوق سے ختم کرو امریکہ ایک فرعون بن کے نکلا کہا دو مہینے میں منا عمر ختم ہوگا قصور والو یاد رکھنا آج سوا دو سال ہو گئے امریکہ مر رہا ہے ملا عمر زندہ ہے امریکہ تباہ ہو رہا ہے اسامہ زندہ ہے معلوم زندہ جہاد بھی زندہ اور نبی کے غلام بھی زندہ ہے